حال میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندر دل بات شائع ہوئی ان میں سے ایک بات کا قرآن و حدیث سے حوالہ ہے آپ کے جسم اتھر کا سایہ نہیں یہ غلط ہے بخاری شریف میں حضرت کا سایہ موجود ہے